وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا جو کچھ زمے میں ہے پھر اسمان کی طرف استوا قصد فرمایا تو ٹھیک ساتھ اسمان بنائی وہ سب کچھ جانتا ہے